یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد عبیسی السلام علیکہ یا فاطمہ تزہرا سیدت النساء العالمین کون فاطمہ اسمت کا حساب فاطمہ افت کا حجاب فاطمہ تدبیر کی ملکہ فاطمہ اللہ کی عظمت فاطمہ شریک رسالت فاطمہ مادان رسالت فاطمہ مادر حسنین فاطمہ بطول ازرہ فاطمہ الحق کی کرن فاطمہ تاہا کے گھر کی زینت فاطمہ سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ کمال وحدت فاطمہ جمال وجہ رسول فاطمہ دین و امام کی روح فاطمہ دل فرو رسول فاطمہ نبی باغ بہشت فاطمہ ملائکہ جس کی در کی چاکری پر فخر محسوس کرے وہ فاطمہ کون فاطمہ کہ جو خاتون محشر ہے جو خاتون جنت ہے جو راضیہ ہے جو مرضیہ ہے جو طاہرہ صدیقہ کاملہ ہے جو عالمہ غیر مولمہ ہے کون فاطمہ بنت نبی و ام فاطمہ ہم شکل نبی فاطمہ ہم کردار و ہم مفتار نبی فاطمہ وہ نبی معظم کے جو عشق اول ہے جو خلق اول ہے جو خلق اول ہے جو تخلیق اول ہے جو ممکنات ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے جو وجہ شہاد ہے جو قرآن کی زبان میں کہیں تاہا ہے کہیں مدثر ہے کہیں مزمل ہے وہ نبی جس کے احترام کے لیے اپنی مسئلہ چھوڑ کر کھڑا ہو کے اس کے ہاتھوں کو پوسا دے اسے زبان شریعت میں فاطمہ کہا جاتا جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ حجاب کبریائی ہے حجاب کبریائی آئی ہے کسی کی قبر آئی ہے کہ پردے خدا ہے فاطمہ فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ وہ شامل درود ہے وہ داخل درود ہے وہ منزل درود ہے حامل درود ہے وہ حامل درود ہے کہ مرکز کے ساہ فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ آیا ہے وہ نہا ہے وہ زماں ہے وہ مکان ہے وہ سدائے کن ہے وہ جہاں خدا وہاں ہے وہ زمین ہے آدمی کی ماں زمین ہے آدمی کی ماں زمین کی بھی ماں ہے وہ کہ فاتر السما ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ جو پنجتن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی یہ کائنات سج گئی یہ کائنات سج گئی ہر ایک بات بن گئی پتا چلا کہ کیا ہے فاطمہ کرم انتہا ہے فاطمہ کرم انتہا ہے فاطمہ وہ قول ہے مقالہ ہے وہ مادن رسالہ ہے علی کی ہم ہے علی کی ہم پیالہ ہے حسین کا حوالہ ہے حسین کا حوالہ ہے حسن کو جس نے پالا ہے وہ پاک ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ رسالت ولایت امامت ہدایت شرافت نجابت تہارت شہادتیں کرامت صداقت کرامت صداقت عبادت ریاضت انہی کا تو سرا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ وہ جلوے غیاب ہے وہ نور کتاب ہے خدا کا وہ حجاب ہے خدا کا وہ نقاب ہے کہ جز نبی و جز علی جز نبی و جز علی کہاں کسی کو تاب ہے خدا کا آئینہ ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ اسی کے ہے یہ بہرو بر اسی کے ہے یہ خشک و تر اسی کے ہے شجر حجر اسی کے ہے گلو سمر کروں کچھ اور مختصر کروں کچھ اور مختصر خدا تو وہ نہیں مگر خدا سے کب جدا ہے فاطمہ انتہا ہے فاطمہ انتہا ہے فاطمہ میری صدا سنے خدا سب کے نور رکھ کے سرورو نوید کو منافقہ سے دور رکھ کسافتوں سے دور رکھ کسافتوں سے دور رکھ کے حاضر و حضور رکھ ہمارا واسطہ ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ بنت محمد اغیسنی یا فاطمہ بنت محمد اغیسنی اغیسنی اغیسنی